حضرت قرہ بن ایاس موزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی بیعت کی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا بٹن کھلا ہوا تھا حضرت عروہ بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ اور ان کے بیٹے کو سردیوں اور گرمیوں میں جب بھی دیکھا ان کے بٹن کھلے ہوئے دیکھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو